الحمد لله سبحان سلام سلام عليك يا position جمع فرمایا ہے سوال میلاد اسلامی حکومت دا قیام کا مقصد سے مقصد ہے حکومت کا بننا قائم ہونا دوام کا مقصد ہے حکومت کا چل رہنا آپ تشریف لے آئے ہیں ملاد منا نہیں آپ کے آمد شریف کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی حکومت کا دوام ملاد شریف منانا اور دیگر ایسے مقصد نہیں کیا جاتا اگر یہ اصلی مقصود ہوں تو آپ علیہ سلاد تسلیم اس پورے زوردار طریقے خود قائم فرماتے ہیں اس دے اندر سڈے علماء مایا سنت کا اختلاف نہ واقع ہوں اختلاف کا وقوع دستا ہے سانوی حقیقت پرو حیثیت اصل مقصود وہی سی جس دوتے سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر پورا زور دیتا ہے جس نے واسطے آپ علیہ سلا تو تسلیم نے اپنی مبارک زندگی صرف فرمائی تو ایک حکومت اسلامی کا قیام اور اس کا دوام یہ آپ مقصد اور اس نو بیان کرنا اور لوگوں کو سمجھا کہ ہر اس شخص کا فرض بنتا ہے جنوں امت مسلمان دے نال مخاطب ہون دا موقع مل رہا ہے کیونکہ جب اصلی مقصود ہی آپ علیہ سلاد و تسلیم دی دنیا دے اندر تشریف آبری کا یہ ہوئی قیام حکومت اسلام اور دوام حکومت اسلام تو آپ کے مقصود نو پسے پشت کرنا فراموش کرنا کسی ہور مصروف ہونا یہ بغاوت کے نام مترادف شمار ہونا ہے فرض بنتا ہے کہ جس کو بھی امت دے سادہ لو مسلمانوں کے مخاطب ہونے کا گلا ملتا ہے وہ فرض بنتا ہے کہ دوسری کوئی گل پاوے نہ ہونے پائے یہ ضرور کرے اس سلسلے کے اندر دوستو ایک ہے حکومت نو عملی طور اسلام دی حکومت نو قائم کر دینا بنا دینا یہ امت مسلمہ دا فرض اس وقت بن گیا جس وقت وہ کام دی طاقت دے آجز نہ ہو پوری قدرت حاصل ہو گئے شریعت متحرہ جس کو استطاعت قرار دیتا ہے اس سے استطاعت اور طاقت انہوں حاصل ہو گئی اس وقت تے عملی طور دوتے اسلام دی حکومت نو قائم کرنا امت دا فرض بن گیا نہیں کر گے تو سارے گناہ گار لیکن اس فرض کا حکومت اسلام دے فرض کا ایمان رکھنا کہ اصا مسلمانوں سے فرض ہے بہت اہم فرض ہے اگرچہ اصا کر نہیں سکتے لیکن اعتقاد دے اندر اصا یہ رکھنے ہاں کہ سڈے ضروری ہے اگر اللہ طاقت دے تو منٹ بھی نہیں گے اپنی توفیق اللہ دی توفیق دے مطابق اسلام دی حکومت قائم کر دیا گے اے فرضیت دا اعتقاد رکھنا ہر مومن دے ایمان واسطے شرط اگر نہیں رکھتا اسلام فارغ پارے کوئی مسلمان نہیں جیڑا کہ اس دی فرضیت دا اعتقاد نہ رکھے ایک ہے حکومت اسلام کو قائم کرنا ایک ہے حکومت اسلام کی فرضیت کا اعتقاد رکھ کے اپنے ایمان نو قائم کرنا قائم کرنا حکومت کا اس وقت ہے جس میں طاقت ہو جی مسلمان ہو تو فرد نہیں رہے ہو جائے لیکن اس کی فرضیت کا یہ احتقاب پل واسطے بھی مومنٹ تو جدا نہیں ہو سکتا تاغوتی حکومت اللہ رسول دے مقابلے کفر دیا حکومت ناحق سمجھنا ظالم سمجھنا اور انہوں دے ختم کرن دا اعتقاد اندر رکھنا اس دی فرضیت دا اعتقاد رکھنا ایمان آستے شرط نہ کر سکے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے ہر زمانے میں مسلمانوں سے ہر زمانے میں مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ضرور اسلام کی حکومت قائم کرو چاہے طاقت ہو یا نہ ہو ورنہ تم گناگار اور جہنمی بن جاؤ گے یہ ہر دور میں مطالبہ حکومت کے عملی طور پر قائم کرنے کا نہیں ہے کیونکہ یہ طاقت کے ساتھ مشروط ہے اور ہر زمانے میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے تو ہر زمانے میں اس کے یہ مسلمانوں پر فرض نہیں عملی طور پر ہاں کوئی طاقت ہوئے نہ ہوئے اندر تو بندہ ایمان رکھ سکتا ہے نا جنا مرضی ہوئے پاوے ایک بندہ اینا کمزور ہے کہ روزانہ بڑھی تو بھی کھانا ہے لیکن مسلمان اندر یہ عقیدہ رکھنا کوئی اندر واسطے مشکل نہیں کہ وہ عقیدہ رکھے کہ بھائی اللہ رسول سڈے حکومت تو سوا دنیا دے سڈے اختیار سے مرضی نہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا جنا مرضی کمزور ہوئے یہ اتقاد رکھو اور ذہن چ رکھو کلما تیبہ کا مفہوم یہ ہوئی میرا اسی کلمہ نہیں پڑھ رہے پڑھو خدا لا الہ الا اللہ کلمہ نے شرا سن لو تھوڑی جی مختصر شرح کلمہ بھی دیں دینا کلمہ پڑھاؤ والے بھی پتا کوئی نہیں کلمہ کی کرنا پڑھو لا الا اللہ اس کا کیا مانا ہے اس کا مانا اللہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے جو لوگ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں ان سے کہا اور پوچھا کرو قرآن مجید میں کون سی جگہ ہے کون سا مقام ہے جہاں کلمہ کی تفسیر آئی آئی آئی پڑھانا رہے لوگوں پل پوچھا کرو دسو کلمہ کی تفسیر کیڑی آیت چاہیے قرآن ہر شہ کا بیان ہے تو مسلمانوں دی ایمان دی جان کلمہ ہے تو کلمے کا بیان قرآن کیوں نہ کرے گا بھائی اور اللہ کا قرآن سنو کلمے کا بیان سنو اللہ جل شان ارشاد فرمان رہا مئی قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها اللهم جو اور اللہ پر ایمان لائے اللہ کو مانے اللہ کا اقرار کرے فقد اس اور اوستا اس نے یقینا مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو اللہ تک لے جائے گی اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے گا آیت کریمہ نے کلمے کی تفصیل فرمائی حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے کہڑی سورت ہے سورہ بقرہ شریف تو بھائی سورت بقرہ شریف میں کلمے کی تفسیر ہے کلمہ کاش کے لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے کلمہ کی تفسیر خود قرآن سے سمجھ لیں کلمے کا بیان خود قرآن سے سمجھ لیں توجہ کروانا اللہ فرماندہ تاغوت تنال کفر کرنا اللہ نے ماننا اللہ نو مننا بعد تاغوت نال کفر پہلے تاغوت کس کو کہتے ہیں بھائی مبالغے کا سیگا ہے تغیان تغیان مانا سرکشی کرنا آکڑنا تاغوت کہتے ہیں بہت بڑے متکبر سرکش آکڑو خان جیڑا نہ خود اللہ رسول دی فرما برداری کرے نہ دوسرے نو کرن دے ان تابوت کر دیں تابوت کہ لانت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے تابوت کی تفسیر میں نوز باللہ ہے ذالک انبیاء امبیا کو ڈال دیا وہ کہتے ہیں تابوت امبیا ایسے لوگوں پر لانت ہے وہ تابوت نہیں ہے وہ تو انتہائی متی ہوتے ہیں فرعون فرعون کفار جڑے اللہ رسول گل آپ نہیں مانتے وہ تو دوجا کو منے دوسرا چلے انہوں نہیں چلنے لگے انہوں نے تابوت کرنا ہے اللہ فرما ہے تاغوت کے نال کفر کرو تاغوت نہ منو مینو پھر یہ مطلب ہے پہلا انکار کرنا پڑتا ہے دا تے پھر اقرار کرنا پہنتا ہے اللہ کا ہوں کلمہ کھولو لا الہ انکار ہے نا حق حق حق حق فرید فرید فرید فرید توجہ ہے تو میرے دوستو آیت پاک نے فرمایا انکار کرے تاغوت کا کہ ہم تجھے نہیں مانتے اور اقرار کرے اللہ کا پھر مومن ہے اب کلمے کو کھولتے ہیں تو کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت کے لائق نہیں کوئی فرما برداری کے لائق نہیں کوئی محبوب و مطاع نہیں نہیں یہ ہوں غیر دی نفی ہے تاحود دی نفی یہ نفی پہلا ہے اللہ مگر اللہ یہ اقرار ہے اللہ کا مومن ہونے واسطے قرآن بھی دسیا کلمے دے معنی نے بھی دسیا کہ مومن ہونے واسطے ضروری ہے ایک نو نہ منو ایک نو منو تاغوت نو نہ منو اللہ نو دونوں نہ ہوں جا بھی کافر جیڑا پہلے ہاں دونوں منتا دونوں نہ منے وہ بھی کافر دونوں منے وہ بھی کافر دونوں منگا تاوی کافر دونوں نہیں منگا تاوی کافر ایک نو منے ایک نو نہ منے پھر مومن اے جڑا جملہ چلتا ہے نا جی ہر ہر ایک نو مننا چاہیے کسے نو کچھ نہیں آخنا چاہیے بڑا کمینا جملہ ہے کفر کا جملہ ہے سیدھا کفر کا مومن ہو جڑا بندہ تاوت نو بھی میں تاغوت نو بھی مننا وا دنیا دیا ساریا حکومتوں بھی حق مننا وا صحیح مننا نہ صحیح جائز مننا وا انہوں بھی اپنے اختیار دلال انہوں بھی صحیح مننا وا اللہ نو بھی صحیح مننا وا مسلمان نہیں جہاں دونوں منے وہ بھی مسلمان نہیں جہاں دونوں نہ منے وہ بھی مسلمان نہیں جہاں تاغوت کا منکر ہے اللہ کا اقرار کرنے والا ہے صرف وہی مسلمان ہے Oh سب کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں کچھ کو ماننا پڑتا ہے کچھ کو نہیں ماننا ہاں بھائی کلمے مطلب پڑھتا ہے اور انج مانتا اسے دنیا دیا تاغوتی شیطانی حکومت دشمنی اور عداوت رکھدیا نے اور اس کے وجود مٹان کے درپے ہوتے نے وہ اور کچھ بھی نہ کرے صرف یہ ہوئی اپنا عقیدہ رکھے جیویں کلمہ تے قرآن فرما رہے فقط اسی طرح ہی عقیدہ رکھے اسے دنیا کفر اس کے وجود نو مٹان کے درپے ہو جاتی ہے اور برداشت نہیں ہاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے اندر صرف ایک کلمہ ہی پڑھا نے دعوت دیتی ہے کلمہ شریف ہی کا فرمایا سی آپ نے نہیں فرمایا شراب چڑھ دو جنا چڑھ دو فلان چڑھ دو فلان چڑھ دو کوئی حکم اتنے نہیں اتریا احکام مدینے میں اترے نے مکے میں نہیں آئے صرف مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ بولو روچی بانگلا سبحان اللہ آخا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر صرف کلمے کی دعوت دیتی سی لیکن آپ نے سرس تسلیم کلمے کا جو صحیح مانا مطلب ہے وہ جانتے بھی سن وہی اگو مانا پیش بھی فرما سن مطلب لوگ آگے ظاہر فرما سن وہ دے سن کی وجہ ایک کلمے کی وجہ نام نامدار وجود دشمن بن گئے سونے مکہ شریف چڈنا پیا سونے نے مکہ شریف چڈیا مدینہ شریف تشریف لیا انہیں پھر بھی اپنا نہیں چڈیا حضور سرکار کا پیچھا کرنا پھر شروع کر دیتا سجنا ایک چھوٹی جی گل گرد کچھ لوگ بولتے بولتے یورپ میں تبلیغ کرنے والے میرے پاس آئے میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا سوال ہے کہنے لگے کیا میں نے کہا یار بتاؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے علاوہ کوئی اور دعوت دی تھی مکہ میں کہنے لگے نہیں میں نے کہا بتاؤ آپ علیہ السلام نے کلمہ شریف کی طرف بلایا کلمہ پڑھانے کے لیے آپ نے سلاد و تسلیم نے کفار کو دعوت دی بتاؤ آپ نے اسلام کا اپنا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اور مدینہ شریف جانا پڑا تم بھی کلمہ پڑھا پڑھا پڑھا اور یورپ میں جا کر پڑھاتے ہو تو حق تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے گھر کا دروازہ بند ہونا چاہیے الٹا باہر کے دروازے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں یار یہ کیا میں نے کہا تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو کلمہ وہ نہیں یا کافر وہ نہیں یا تم وہ نہیں بہت اچھا یا کلما وہ نہیں رہا یا کافر وہ نہیں رہے اور یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مسلمان تم نہیں رہے کیا چکر ہے یار آپ علیہ صلاح السلام کی کوئی اخلاق کے کریمہ میں کوئی فرق تھا وہ تو اوزاد کریم نقل جڑا محبوب ہر خلق عظیم کا مالک ہوئے کیڑی بند خلقی بیٹھی سی سی جی وجہ وسلم اپنے گھر بوہے بند ہو گئے گھر چھڈ کے باہر جانا پیا میں جی آج لوگ تیرے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام توڑے بت سن آپ اگ بتا نے سٹیا سی یا نمرود نے بول حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آپ بت پنے اگ چ بتانے سٹیا یا نمرود نے کی خیال ہے تو کلمے نو ایڈا ہی سادہ سمجھنا ہے وہ اینا نہیں سمجھتا کہ بتان دے خلاف تے بولنا ہے تے جڑے بتان دی حفاظت کرنا والے نے بتان دے پیچھے نبیاں نو قتل کرتے دے نے انہاں کتےاں دے خلاف نہیں بولنا ایڈا سادہ کلمے نو سمجھے ہی نہیں خالق افراد کو نہیں سمجھتا بولتے نہیں میں کہ یار ہوں دسو مینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلما بنایا تھی بھی باہر جا کے یہ کلما بنا تو بورے پیسے لے کے لے دے جی ہزور کا کار وہ اپنا ہی بند ہو گیا پیسے جتنے رہے ہوں تر سوچنا ایک ضرور بن گیا یا وہ نہیں رہا یا کافر وہ نہیں یا پھر تھی وہ نہیں دسو صحیح ہوں فرق بہت مسلمانوں بڑی چکر بازی جگہ اقبال بوال یہو جہ ڈرامے مبلغ پیر انہوں نے حالات ویخ ویخ کے انہوں کلوے کلمے پڑھاؤ والے انگلش پڑھا گے انگریزوں مسلمان کر گے فلان کرا گے وہ سارے ڈرامے براہمی ہے جی یہ سارے کھل جانے اچھا تنگریزوں مسلمان کرنے انگلش پڑھی جانے روپیے وہ جاندے نے حضور نے پڑھانا چاہیا تے اگلے پیسے بجائے بوگو ہی بند کر چڑیا امداد ہی جاری نے تو کلمہ بھی پڑھائی جا رہا بلے بلے سڑکے لوگ تیرے سڈا کلندر بیٹھا گئے خود نہیں مرد خدا, خدا, خدا, خدا, خدا, خدا, خدا, خدا, خدا دل بندے کدھر جان بادشاہ بھی مکار نے درویش بھی مکار نے بادشاہ بھی مکار نے سارے ایار نے اسی کدھر جائیے جنہوں ایاری مکاری دے مل نہیں آتے سال میں روپیہ لین جانے روپیے کا ہی نام بولے تو نہ آ کے گور کو میں پڑھاؤ جانے ہوں جاوے بندہ کسی بڑھی خشک ہونا جی زبان پہ رکھے میں چنی دین گیا ہاں، میں دسو حضور کی ذات جاتے آخو کو فرق سی بات وہی وجہ کافر برداشت نہیں کیا ہزور نے ہمیں کچھ بھی نہیں فرمایا ہزور نے آخر صرف لا اللہ محمد رسول بس فرمایا بے بسم اللہ لگاؤ کہ انہیں شرط رکھ دیتا پہلا انکار کر تاغوت نال پھر مینو من پھر میرا ذکر ذکر ہے ورنہ میرا ذکر ذکر ہی نہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے شریف دے اندر یہ گہنا دے پایا سی تے پا کے تے اتوں پوانا چاہتے سن تو بھی پا لے اور فلانے تو بھی پا لے فلانے تو بھی پا لے تے جدوں وہ سنتے سن کے یہ ایڈا بھار آئے تے جنگ بن جانی یہ خالی اللہ اللہ نہیں کرنا یہ تو کہیں کسی ہور دا نہیں صرف میرا ہی رہو ایس گل نہیں مکے شریف اگ لا دیتی دنیا سید عالم مخالف ہو گئی ہاں جی میں جی دسو یہ تین جو کہڑی گل ہے ادھر آ کے لگ گئی تھی ادھر برف کی چکر ہے اتنے ماڑیاں بن گئی حضرت پھیرا مار کے آتے ہیں جاتے ہیں تو حضرت کنگلے تھے واپس آتے ہیں تو حضرت رئیس علامہ اقبال نے گل کی انہوں نے فرمایا یار ہر ملک علاقے میں بندہ جائے تو واپس مسلمان آتا یورپ جائے تو واپس مسلمان نہیں آتا علامہ کا فرمان ہے بالکل حقیقت کا ترجمان ہے اچھا بات تو سمجھو ہوں سچی دسیا جی، کلم کہ نہیں وہی نہیں کافی بھی وہی نے سو پہلوں لاڑو سب کشی اللہ قرآن صاف ارشاد فرمایا ہے محبوب جڑا سے قرآن اتارے ان یعنی کافران دی سرکشی تغیانی کفر انہیں بدانا ہے جی جی وقت پینا ہے کافر لوگ کفر کے سرکشی مضبوط ہوتے جان گے ودتے جان گے سڑتے جان گے بلتے جان گے کیوں کہ حق کی کتاب ہے سچ کی کتاب ہے سنا دیا شیر اقبال کیا اللہ اقبال آج کے لوگوں کی ترجمانی کرنا فرماتا ہے کہ غلام یہ مسئلہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے ہاں، مسلک اقبال کہہ نہیں وہ آل سنت یہ وہ کوئی مسلک نہیں تھا وہ اج آج انگریزی غلاموں کا مسلک یہ ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب قرآن ادھورا ہے کیوں ادھورا ہے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق مومن نو انگریزوں کے گلام بننے کا نہیں آزادی وہ آپ اندازہ لگاؤ یا کہ حکومت قائم کر کفر دی دی تاغوت حکومت توڑ کے اسلام دی حکومت قائم کر جی کر سکنا تو حکومت نو ظلم سے نجائز سمجھ کے اپنا ایمان کر وڈا فرض ہو بھی جو جی نہیں کر سکنا یہ تو رکھ کام کہ بھئی اندر یہ ہوئے گا یہ مکانا فرض ہے اندر یہ ہوئے مکانا فرض ہے یہ رکھنا جائز نہیں توجہ نہیں فرمائی جیڑا بندہ کفر دی حکومت نو قائم رکھن دے حق چیز وہ رسول دی آمد نبی دے مقصد حضور دی رسالت نبی سونے دی تشریف آوری میلاد والے میلاد والے محبوب دی تشریف آوری او دے مقصد نو خود سمجھ جڑوں بات کے بہ رہا ہے کیونکہ رسول تے آئے ہی اسے واسطے کہ میں کفر کی حکومت ختم کرنے آیا ہوں اسلام اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنے آیا ہوں جو ہے بول دو کہ نہیں تو میرے سونے آ گل سن اللہ کلمہ وہی کافر وہی نے پڑھاؤ والے وہ اس لیے کافر لڑتے ہیں جس لیے آخو تمہاری حکومت کو نہیں مانتے اللہ کی حکومت کو مانتے ہیں عقیدہ ہم اس پہ رکھتے ہیں تمہاری حکومت کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں عام ظلم سمجھتے ہیں نہ حق سمجھتے ہیں فرونیت سمجھتے ہیں تاغوتیت سمجھتے ہیں وہ سے جان بڑھ جاتی ہے توجہ جی کلمے پڑھاؤ والے اس گل پہ آ جان نا کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں یا دونوں کو ہی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جو دونوں نہ منو تو بن جاؤ دہریے بلے بلے جی تھی دونوں مان لو تو بن جاؤ مشرے مشرے مشرے بلے بلے پھر تمہیں کی آخر جی تاغوت نو من لو نا بندہ مسلمان تاغوت نو من لو مسلمان تاغوت آدھا ہے وہ کہہ رہے حضرت مسجد بنا دیا ہزور تاستے مسلا وہ واسطے میرا جی کرتا میں جورا پچھو خاص مسلا بھیجا حضرت آپ کے ہاتھ میں جو تصویر ہے نا یہ مجھے بہت جو ہے نا بہت گندی لگ رہی ہے ایسی تصویر ہی ہونا چاہیے میں آپ کے لیے خصوصی تصویر ہر دانے پہ اللہ اللہ لکھا ہو ہاں جی آگے سمجھ کے نہیں آئی سارا ہوں میں نہیں کرتا سمجھ رولا کہ وجہ ہے کہ دروازے اور سونے نبی واسطے اپنا ہی بند دوجیا کا کھولنا دے جتے گیا سمجھ نہیں آئی اللہ ایک نقطہ سمجھانا جناب نے کدی سماعت نہیں کریا ہونا وہ سمجھاوا نکتا شاہ جی تم سے میں پوچھتا ہوں تم نے پتا نہیں کہڑی کیڑی عمر کے بندے بیٹھے جگ کا پانی پیتا جی میں پوچھنا ایک ہوتا ہے کیا میں حکومت اور ایک ہوتا ہے دوا میں حکومت حکومت بنتی کس طریقے کے ساتھ ہے اور رہتی چلتی رہتی کس طریقے کے ساتھ ہے دائمی کس طریقے کے ساتھ ہوتی ہے کون سی چیز ہے جس سے حکومت دائمی ہو جاتی ہے اور کون سی چیز ہے جس سے حکومت قائم ہو جاتی ہے بتا سکتے ہیں پتا ہونا ہے انہیں میرا ہی بیان سنیا ہونا ہے پتا نہیں ہونا دسا میں سارے علم ہو جائے حکومت بنتی کیسے ہے چاہے کفر دی حکومت ہوے چاہے اسلام سنو دو جاگے جے کافر قوم ایک مومن قوم ہر قوم دے مسئلے توجہ دے نقطہ سمجھنا ہر قوم دے مسئلے اور مقاصد مسائل اور مقاصد اگر حل ہوتے ہیں اگر حاصل ہوتے ہیں توجہ مسائل مسائل حل ہوتے ہیں مقاصد حاصل ہوتے ہیں کافر قوم کے بھی مسلمان قوم کے بھی تو ہمیشہ صرف اور صرف حکومت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں حکومت نہ ہو کافر قوم کی نہ ہو تو ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے اور مسائل حل نہیں ہوتے اگر مسلمان قوم کی نہ ہو تو مسلمان قوم کے مسائل حل نہیں ہوتے مقاصد حاصل نہیں ہوتے دونوں دونوں قوموں کے مسائل اور مقاصد کا حل ہونا یہ موقوف ہے کس پر موقوف ہے حکومت پر اب سنو حکومت دنیا میں کیسے قائم ہوتی ہے کفر کی بھی ہو کفر کی ہو یا اسلام کی کافر قوم کی ہو یا مسلمانوں کی دنیا میں حکومت قائم ہوتی ہے جنگ کے ذریعے جنگ کے ذریعے جنگ کے ذریعے اور ٹائمی ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے یہ موٹو میم ہے جنگ تو بغیر لڑائیاں تو بغیر حکومت نہیں آدی آدیاں قبضے ہاں اللہ کو مسلمان آجز ہو جان نا بالکل بچارے کسی کھاتے جو بے نہ رہن جی میں آج اسی ہاں کہ اصا اپنے گھر چی گل نہیں کر سکتے سچی دسے تو جس میں انج دے حالات ہون انتہائی محکومی اور ذلت اور کمزوری دے اس وقت ایک طریقہ پروردگار کو مسلمانوں دی حکومت قائم کرنے کا ہور بھی ہے وہ بہت قلیل ہے وہ ہے عذاب دا عذاب دا طریقہ موسا علیہ السلام کی قوم بڑی کمزور سی بہت چاپڑ طاقتور سی غلام سن اللہ پاک نے موسا علیہ السلام نے فرمایا کلیم تسان قوم اعلان کرو پھر انسان نہیں برباد کر سکتے ہٹا نہیں سکتے تھی کمزور جی تھی صرف صبر کرو اور یہ خلاف بدواوا دو اللہ دی بارگاہ رو فریادہ کرو اس دی حکومت نو ختم کرنا اور انو عذاب مبتلا کرنا عذاب ختم کر دینا یہ میں مالک دا کام ہے یہ تو حکومت کھو کے تصا نو دے دینا اسی طرح ہی ہوا حضرت مورشا علیہ السلام قوم کمزور صبر تے سجدے دے زور رکھیا اللہ دی بار گائے تے زور رکھیا پروردگار فرعون نو غرق کر ماریا یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھ نہیں لگ پر گل ہوئی اندر انتار سے پھر رکھنا فرض ہو گیا ہے وہ کمزور بھی فرض ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شریف اندر کوئی حکومت نہیں تھی قبیلے چھوٹے چھوٹے آپ نے سلام نے جگہ کی حکومت قائم کر کے اربلی پھر کہہ سر کسرا لڑائیاں شروع کسرا دے لا نبی والے محمد کریم نے فتح فرمایا اور ادھر ادھر سجنا جنگ سرکار سلتا ہوا جنگ لال حکومت قائم فرمائی سی سلا سنا جنگ شریف جنگ شریف کا اللہ کی طرف فل لے کے آئے سر جس جس جنگ عہد واسطے یا ہنین صحابہ کرام نبی پاک سرکار وال کی جنگ دے چلی آپ تیار ہو گئے تیار ہو گئے صحابہ کا خیال شریف بدل گیا صحابہ کا خیال بدل گیا رہن رہی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تھوڑے پچھوں کوئی بھی جنگ میں جاوے بھاوے نہ جاوے مگر نبی دی شان ہرگز نہیں جب ہتھیار تن پہ پا لوے کافر نال لڑن تو بغیر رکھ چھوڑے نبی دی شان نہیں اچھا اچھا اچھا میں کلے ہی اللہ فرمایا نبی شان نبی ہتھیار پا کے رکھ لگے بغیر میں نہیں کر سکتا نبی نہیں کر سکتا نبی دی شان دے خلاف ہے سید لمبیا دی شان دے خلاف ہے فرمایا ہتھیار پا لے لڑنے کو بغیر نہیں جانتا کوئی نہ جائے مطلب ہی کوئی اچھا ایسے گل آپ کر دیا اگر نبی دی یہ شان ہے یہ شان ہے یہ شان ہے کہ ہتھیار پا لین تو لڑوں تو بغیر اتار دے نہیں نہ اتارنا اسی طرح لڑ جانا یہ نبی دی شان ہے تے اج کل دے جلسے نبی دی شان بیان کرن دے دعوے ہوں نے انہوں کمینیا جنہوں نبی اپنی شان بیان کر رہا کدی بھول کے یہ بھی بیان کر ل دل برادری لنگر یہ نہ بن سکتی سک مدینے آ مجھے مدینے جام مدینے دے لا اس واپس آتے ہیں آتے ہیں ہائے ہائے صاحب رمضان چھتی سو کھانے سن گڑی نہیں جانے سر کے ہاں سر ٹھڈلا ویخ مدینے شریف تو پیغام کنڈا سونا لے گڑا ہے سونا نبی پتھر بنی کھڑا ہے یہ خانہ خراب نہ ہوٹے لوگوں یہ نہیں کہہ لے کے آتا بھی ہزور نے پتھر بنے سن یہ آتا اتنے چھتی سو کھانے سن ہزور کی نہیں نہیں جانے رب دیا رحمت اتنے ہی اتر دیا اچھا جی رب دیا رحمت چھتی سو کھانے نے تو پھر جنا پتھر بنے نے وہ اتنے ہی ویلے ہو گئے رحمت تو تے اللہ تے فرمانا وا ارسلنا بولو تو سیو بولو میں تمہوں یہ تھی ہاں، میرے واٹو رکھوا تعلیم نال دائمی فرمائیے جڑا صدیاں مسلمانوں کو حکومت رہی ہے نا وہ حضور اپنی تعلیم دے گئے مسلمانوں نے عہدے تے پھر پہرا دیتا اور اور اور اور ابو بکر عمر پاک فتوحات اسلامیہ دی تاریخ پڑھ کے ویک جدو علاقہ فتح کرتے سن پچھوں آلما تے درویشاں جماعتوں بھیج دیں سن جس کوفہ حضرت عمر دے دور وسایا گیا اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کوفیو عبداللہ بن مسعود جیسا بندہ اپنے تو جدا کر کے تنوع رہا ہالے بھی شکر نہیں پڑتے انہیں تمہوں محمد کا دین سکھا ہے میں کوفہ استاد کوفہ خوفا پھر بن گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر یہ بھی ایک موضوع ہے اس پر بیٹھا رہوں صبح ہو جائے قائم کدھر ہوں جنگ بولو یار حکومت اسلام دی قائم کدھر ہوئی دائمی کدھر ہوئی تعلیم کیوں ظاہر بات سیاح تو قائم کرنے والے آخر دنیا تو جانا جس جان گے تو پچھوں ذہن تیار ہو گے تو حکومت چلاؤ گے ذہن تیار تعلیم داری ہوتے نہیں ہو رہے میں نہ ہوئے بولتا نہیں تعلیم نال ہی ذہن پھر بنتے ہیں وہ وارس بنتے ہیں اور یہ ہوئی حال کفر دی حکومت ہے کفر دی حکومت ہی جنگ نال قائم ہوتی ہے کر دیں گل وہ مسلمان ہو گئے تھی جس علاقے بیٹھے برطانیہ برطانیہ آیا تجارت کے بہانے اصلا کٹھا کر کر کے جنگ لڑیا جنگ لڑ کے انہیں اس علاقے پورے عرب عجم کے اندر مشرق جمہوری نے جمہوری نے vote vote vote vote vote vote جناب پوچھو آخو نہ بےمانا انگریز جو ہے سن کیوں نہیں لڑے بعد دیتی گئے تو ووٹان ہی بنایا جس نے نے آپ آئے اپنی ووٹان نہیں جنگ نال بنائی ہے تیری ووٹان بننی بولتے نہیں ہاں بتاؤ کیا بات بات ہے بھائی ہوں کافر بھی جنگ کی حکومت بنائی نبی باغ بھی جنگ کی بولتے نہیں حکومت قائم کہ ہوئی کافران کی بھی کہ ہوئی مسلمانوں کی بھی کافرا بھی جنگ لات مسلمانوں کی بھی جنگ جاتے ہوئی قانون ہوئی جنگ رات کرنے تمے اسلام کی حکومت بڑی کا بنا گا پیا بولو تو صحیح یہ فلوانی فرما ہے ایسی چل بہ بہ جا جا بہ جا بہ جا سبحان اللہ سبحان بات کو پھر سمجھ بات کو پھر سمجھنا بھائی دنیا میں کفر کی حکومت بھی جنگ کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اسلام کی بھی کوئی حکومت اسلام کی ہو یا کفر کی ہو جنگ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی اگر کوئی الیکشن کے ساتھ قائم کرنا چاہے نا تو وہ یا رسول اللہ نہیں بچا سکتا حکومت کیا قائم کرے اگر کوئی الیکشن کے ساتھ اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہے تو اس کو یا رسول اللہ کاٹ کر پاکستان کہنا پڑتا ہے تو یا رسول اللہ کاٹنا بڑا کفر اور پھر پاکستان کے نظام کو لبیک کہنا یہ کرنا پڑتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں پھر اسلام کی حکومت کیسے قائم ہوگی جب یا رسول اللہ ہی قائم نہ رکھ سکے تاری مسجد اتنے یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے اگر کوئی کٹن کا مطالبہ کرے یا کٹ چھوڑے تو سکی سمجھو گے گستاخ یا کوئی ہو یار رسول اللہ کاٹنا گستاخی ہے یا نہیں ہے یہ الیکشن کی نوسط ہے کہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کاٹنا پڑتا ہے اور یہودی کے نظام کو لبیک کہنا پڑتا ہے تو پھر سمجھ لو دنیا میں حکومت قائم کرنے کا طریقہ صرف کوئی گئے ہوں اگلی گل سمجھو بھی چلتی کیونیں دائمی دائمی تعلیم توجہ میری گل جو فرنگی لڑ کے حکومت قائم کی ہوں اس لانتی پتا سی بھی سید لمبیا یہاں کا جڑا سی وہ بھی تعلیم ہی سدیاں چلا گئے لہذا ایو کرو اس تعلیم اپنی میری گل سمجھا جی؟ وہ چلا گیا کہ اتنے آگریز سچی دس بولنے نہیں آ انگریز چلا گیا سو ہو گیا ستر سال چلا گیا حکومت کیوں پہ چل دی اگر خود وہ چلاتا تو خود رہتا ہوں بنا گیا گیا لڑیا جی مسلمان وڈے نے ہندو وڈے نے سکھ وڈے چیز پتہ کے لڑائیاں کر کے حکومت بنا گیا لیکن انہوں پتا سی بنا کے گیا وا چلا کہ میں آ گی کھو لی چپیڑ مار کے کسی پھر گی کھو تو بعد آ کے ڈرائیور بھی چاہیے ورکشاپ بھی چاہیے سارا نظام بنا پہ وہ گی چلا چلتی رہتے کی بڑا کچھ کرنا سی انہیں تعلیم ایک چڈی کیونکہ ہمیشہ دستور کائنات میں یہی ہے یاد رکھنا یہ دستور خدائی کا لگا کہ ہمیشہ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو جنگ کے ذریعے اور قائم ہوتی ہے تو تعلیم کے ذریعے وہ چلا گیا تعلیم چھوڑ گیا گیا تعلیم حکومت چلتی پی ہے چلتی پی ایڈی لمی ہو گئی ہے کہ سڈے ہی چلا والے نے وہی حکومت نو تو معلوم ہویا باقی کام سارا تعلیم اگوں کر دیے جنگ نال بن جاندی ہے پر چلتی اگوں کدے ہوں میں آخری گل کر لگا کیونکہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ اتنے ہو گئے نے گل آخری سمجھیے مسلمان پہلے تینوں سمجھایا مسلمان تو رب کا یہ مطالبہ نہیں کہ مسلمانوں ہر حال میں تم نے حکومت کفر ختم کر کے ہمارے اسلام کی حکومت قائم کرنا ہے اللہ کا یہ مطالبہ نہیں کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے لیکن یہ تو اللہ کا مطالبہ ہے نا کہ ترسا جن بھی آجز ہوو اندر عقیدہ رکھو کہ کفر دی حکومت نو مکانا فرض اسلام دی حکومت نو قائم کرنا فرض عقیدہ تے رکھ لو یہ کی فائدہ ہونا ہے کہ حکومت قائم نہیں کر سکے گا ایمان تے قائم رکھ لے گا تو حکومت قائم نہیں ہوتی نہ ہوئے ایمان پہ قائم رکھ بولنے نہیں جی اور اگر کوئی مسلمان کفر کی حکومت کو دائمی کوئی مسلمان کافر کی کفر کی کی حکومت کو دائمی رکھنے کا اندر عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہوگا بولو تو صحیح جڑا نہیں اس گل کی تائید نہیں مسلمان چھوٹی گل نہیں کلمہ ہے جو بتا رہا ہوں یہ کلمہ ہے پاک نبی جڑا مقصد لے کے آئے ہیں کم از کم ہر مومن یہ تو آخے وہ مقصد بھی برحق کے اور اس مقصد کے پیچھے اسان چلنے ہاں مننے ہاں اور اپنی اندر اندر اعتقاد رکھنے ہاں کہ اس مقصد نو قائم رکھنا سارا فرق گل تو سمجھ آئی ہوں میرے دوستو گل سمجھ یارو اسلام کی حکومت نو قائم کرنا تو جتے رہا لفظوں کے غور ہو گئے لفظ آخری جملے کو کفر دیا حکومت دنیا کے قائم رکھا اور دائم یعنی چلتے رہن دے پکیاں تمناواں آرزو تے دعوا کرنے دیکھے دیکھے جی غور کریں گل ہم آخری مکھن میں سمجھو مکھن ہے سمجھ مکھنے کا کر اسی اس وقت انگریزوں دیا حکومتوں دنیا تاغوت دیا حکومتوں دنیا دے قائم رہن دائم رہن چلتے رہن دیا تمنا بھی کردیا دعا بھی کردیا عملی طور پہ اتقادی طور پہ اسان اسی طرح ہی بن گئے ہیں کس طرح کہ ہر مسلمان مولوی ہو پیر ہو کوئی ہو وہ کہتا ہے سکول میں کامیاب ہو جائے پھر اندر لگ جائے پھر بیس سال پچیس سال نوکری کرے پھر اس کے بعد ریٹائر ہو پینشنر ہو پھر یہ کھیپ جب اوپر والی میرے بیٹے والی کھیپ ختم ہو تو اللہ تعالیٰ پوترا دے دے اور پیر صاحب بیٹھا ہے پوتے وقت پتر دعا کی وہ لاکھ لاکھ لاکھ ہوں پوترے کی باری آ گئی ہوں تو پوتریاں بھی نہ نال ہوں پیر صاحب دعا کرنے پرور دکار اللہ یہ لگ جا اللہ پوتری بھی لگ جائے سارا ٹبر ہی لگ جائے اللہ مرشد کہتا ہے حضور میری منت ایک لگ گیا پہلی تنخواہ تمہاری سارے لگ گئے ساری تنخواہ ہوں سچی دسیا جی سارا جگ کہ دنیا کے انگریزوں کی حکومت اتو سارا جگ جڑا وہ پڑھا کے تمنا بھی رکھتا ہے اندروں بغض ہی ختم ہو گیا ہے نفرت ہی ختم ہو گئی ہے انکار ہی ختم ہو گیا تابو تابو کے خلاف ذہن ہی ختم ہو گیا ہے الٹا ذہن اے لے کے بیٹھا ہے اللہ اے چل دیا نے میرے لگ میں تینوں پوچھنا رسول اگر اس کا جواب کسی بھائی کے کے پاس ہو کسی دنیا کے آلو کے پاس ہو کسی دنیا کے پیر کے پاس ہو جواب مجھے پیش کرنا میں دوبارہ اپنا کرما سیدھا کر لوں گا اور اگر کسی کے پاس نہیں اور میں لکھ دیتا ہوں ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اس کا جواب نہیں دے سکتے جی رکھا مول بھی تھی تو موڑ بھی آگ ہی بڑے پھرتے جی تم شرم نہیں ہوتی بولنے کا پتا ہی نہیں آخیا پیر خاندا رسول دربار تو تحریک اسلام دیا دی نسل کچھ لگی نہیں لگی تو پچھو لوا چاہتا ہے سلسلہ جس امت نے رسول کی مخالفت اسلام کے نظام کو ہمیشہ سے دنیا سے دور رکھنے اور کفر کے نظام کو ہمیشہ کے لیے دنیا پر قائم رکھنے کا جس امت نے سلسلہ ہی چلا رکھا ہے کیوں ڈرامہ کرتے ہیں اسی وجہ سے مسجدیں خوبصورت بن رہی ہیں باہر کے پیسے سے خوبصورت مسجدیں بنتی ہیں باہر کے پیسے سے بڑے بڑے عرص ہوتے ہیں باہر کے پیسے سے مال بھی چل رہے ہیں یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے باہر کے میسج سے سب کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بتاؤ تو صحیح یار رسول سے منافقت اور پھر مسلمان دعویٰ بےمان بلوان رسول سے منافقت اور بہانا کیا ہے کھائیں گے کہاں سے پھڑے منہ تیرے کھانا لوگ اس کھانا کو کام مار جاؤ میرے بھائی فرنگیوں کی تعلیم نے ان کی حکومت کو دوام بخشا ہوا ہے اور ہمارے اعتقاد کو ختم کیا ہوا ہے لہذا فرنگیوں کی تعلیم کی مخالفت کرو گے تو ایمان بچے گا ورنہ ایمان ہی بچا بچا کر جس کے دل میں تمنا ہو تعبوت کی حکومت کو قائم رکھنے کی اور رسول کی حکومت کو ختم کرنے کی ہمیشہ کے لیے دنیا سے دور رکھنے کی تمنا لے کر بیٹھا ہوا ہے ختم یہ ختم ہے اللہ جل ہو یہ ہے جو میں نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں استقبال میلاد میلاد ہے استقبال جی جو صحیح میلاد ہے باقی جو ڈھما ڈھم ہے ڈھما ڈھم ہے وہ تو چھوکروں کا میلہ ہوتا ہے نا اس کا میلاد کے ساتھ کیوں تعلق صحیح میلاد ہے حضور کا اس کا استقبال یہ ہے جو ناچیز نے کیا سچی دسیا جی نہ مجمع بیٹھا تو میرا جو موضوع سی اول تھا آخر وہ سمجھ آ گیا کہ نہیں جو میں کہنا چاہتا سا وہ آ گیا سمجھ یہی میرا مقصد تھا اللہ حضل شاہ حضور دے جوڑے پاک رسل کا ایسے ہی مقصد اور ایسے ہی مشن دوتے قائم سنو اے کتاب دے اے کتاباں ناچیز نے دو تو ان پتہ ہے کہ اس وقت رافضیت کا بہت دور تھوڑا ہے بڑا زور ہے سنگیت رافضیت کو پورا پتری کیا کچھ دے رہی ہے ہاں جی صحابہ کو کوئی بھونکتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں نبی کو بھونک بھونکتا ہے بلکہ پوچھتا کیا گیا اس کو اٹھاتا گت اٹھاتے ہے اور باہر بھیج دیتے مسلک صحیح کتاباں کتنے گل کرنا نہیں جان بس بس اچھا یار راما رام گل پاس لیا پتا مسئلہ اٹھا ایک ڈاکٹر اندر پتا گیا ڈاکٹر اندر کرن کا مسئلہ نہیں سی مسئلہ سڈے عقیدے کا الحمد للہ نے کتاب پانچ گھنٹے میں صرف پانچ گھنٹے ایک نشست سے کتاب لکھی حضور کے جوڑے پاک کا سلسلہ تھی کی جڑے علماء نے انہیں پڑھ کے تو انہیں سانو اپنے عقیدے کا ہوا پتا اور وہ کھلوتے نے وہ کچھ قائم ہوئے نہیں مسئلہ خطا یزید کے متعلق ایسا بولو حد سے سجا کہ جس کی وجہ سے صحابہ سیدنا معاویہ سے لے کر اسی صحابہ ان پر وان تھا عام جاری بکواسات جاری جاری کے صحابہ حضرت معاویہ ایسے واقعات عام عام ایسے ملا ملا برلا اسلام آباد پنڈی ہزارے دے ملا اس علاقے دے ملا بلکہ میں گل کر ہی دین آ گئی ہے خانے والا ایک ملا ہے تھوڑا مشہور میں اس کتاب نام لے کے ذکر کیتا ہے اس آخیا ہے کہ جڑا یزید سی نا جی یہ آ کے شراب جنا کرتا ہوں سی تے حضرت معاویہ نو پتہ لگا حضرت معاویہ نے فرمایا پتر دن نہ کرے گا رات نو کر لیا یہ وہ بیان نیٹ کے پیا میں اس حوالہ پورے وہ بیان کا کلپ سارا وضاحت ذکر کیتا ہے پھر وہ روایت جھوٹھی جہدے اندر محمد بن زکریہ بلابی نام دا داراوی بائک کے ساتھ کزاب ہے جھوٹ ہے دشمن صحابہ ہے جان کے انہیں روایت گھڑیے کتے دیں تاکہ معاویہ سرکار دی بدنامی ہوئے میں یہ وضاحت کی ہے اس ملا نے ایڈا ظلم کیتا ہے حضور دے صحابی تے سچی دسیا جی وہ تے کوئی یہو جہ مسلمان ہے جڑا اپنے پتر نو آخے پتر زنا کرنی بدکاری کرنی رات کرے کر دن نہ کرے اگر تے کوئی ایسا ہے بول میں نہیں ہوئے تو صحابی تو یہ توقع جو جی ہے کیا یہ صحابی کی گستاخی نہیں کیا صحابہ صحابی نو انتہائی بدنام کرنا نہیں کسی صحابی کو ممکن ہے وہ صحابہ تنا جہاں پتروں کو جنہ کے رشتے دار کو گناہ سامنے آیا نہ فرمانی رسول تو کئی زندگی بھر بولنا ہی دیتا ہے ایسے ایسے اس کے اندر میں اللہ کے فضل لال اہل سنت و جماعت کا مسلک اقتدار جڑا صحیح سی اس جمع کیا لیا اور الحمدللہ کوئی ایک روایت میں ایسی نہیں لیا جی ضعیف ہو میرا چیلنج کوئی بھائی دلال بلکہ میں اس ملا نو کہہ جانا مینو مناظر کا چیلنج کرتا کیتا سو اور میں کہا جلا میں تینوں اپنے سامنے بٹھاوا نا گوڈے مدے کرا کے تو میری توہین تینوں پتہ ہی تو میرے شگردہ بیٹھ جو گا نہیں خیر تے ہے اللہ کے فضل نام تو میرے شکیل بہن جو کہ بڑا پلوان ہوئے نا تو وہ تو چھوٹے لال خالی میدان ہاتھ بھی بنا لو نا تو بےزتی ہے تو میں نے جی بےزتی سمجھنا تیرے اندر کوئی ضرورت ہے کہ ساری دنیا کٹھی کر کے ایس کتاب کا اگر کوئی جواب دے جائے تو میں توبہ کر اپنی نظریات چیلنج اور کوئی جھوٹی روایت مان گڑت ابو مخنف دی واقعی دی حیثم بن عدی عدی دی ہاں جی اور جناب جی قلبی دی ابن حشام قلبی دی وغیرہ وغیرہ دی خبردار ایسی جھوٹی روایتوں رافضیوں کی روایتوں سے نبی پاک کے صحابہ کا دامن مجروح کرنے والا گستاخ بیمان ہے نبی کے صحابہ کی طرف اگر کوئی بات منسوخ کرنی ہے تو سب سے پہلے روایت صحیح ہو پائے صحابہ کی یہ ذات ہے جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے ہوں نبی نبی صحابی نبی کسے اسلام آباد ملا نے کوئی ڈاکٹر نے انہوں نے آخیا سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگانا یہ خلافت علی کا انکار ہے اور نفی ہے انشاءاللہ العزیز کل پرسوں تک انہوں جواب ناچیز کی طرف آئے گا اور قسم ذات بھی کر کے کہنا جیسے قبل ہے قدرت میری جان ہے جس نے یہاں دیا ناسا میں کٹیاں اس موضوع سے پھر یہاں آ کے بول کے بتاؤ دوستو اللہ بہت بڑا کبھی جی اپنی نسل کفر واسطے دے کے بیٹھے ہیں تمنا لا کے بیٹھے نے لگ جان سے لگ جانے نہ دین دینے اصل حضور کے جوڑے پاک کا سدکا جدھر ساری نسل سوچے کفر دے تابوت دے نظام چلاو کی نوکری کی سمجھ جی وڈ دیا گے وڈ نہیں سکیں گے تو ہمیشہ واسطے وہ لا تالکی کر کے دلان کر دیا خبردار ہے سارے تو مریا اسی تو مرے جی سودے پاس بھی ہیں کھیٹ کے پیچھے ایمان لے اللہ جل شان عظمت نبی کا اسلام کے قائم دائم فرماوے شاہ صاحب کا دعا فرماؤ